اور اسی طرح بہت سے مشرقین کو ان کے شریکوں نے یہ سجھا رکھا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل کرنا بڑا اچھا کام ہے تاکہ وہ ان مشرقین کو بالکل تباہ کر ڈالیں اور ان کے لیے ان کے دین کے معاملے میں مغالطے پیدا کر دیں اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے لہٰذا ان کو اپنی افطرا پردازیوں میں پڑا رہنے دو